شاہ رحمۃ اللہ علیہ انسانوں کی تربیت کے سلسلے میں چار چیزوں کا بیان یہاں پر فرما رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو ایک خاص شکل و صورت دی ہے تو خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں باقی سب چیزوں سے زیادہ انسان پر ذمہ داری ڈالے اور اسی اعتبار سے اللہ کو انسان سے محبت اور تعلق بھی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کی حکمرانی ہو اور انسان ہی کی خدمت کے لیے ساری کائنات لگی رہے لپٹی رہے اور انسان صرف ایک ذات کی اطاعت کرے یعنی اللہ کی اور بڑا عقلی مسئلہ ہے یہ کہ آدمی اس کائنات کی جس چیز پر بھی غور کرے تو وہ انسان ہی کے لیے ہے سورج چاند ستارے دن رات مادہ سائنسی ترقیات ہر چیز انسان کی خدمت ہے کہ انسان کسی طرح امن اطمینان اور سکون سے رہے اور خود انسان کے ذمے کیا ہے وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چار چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کائنات میں کیا کرنے والا ہے یا یہ کہ جب انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنا دیا کہ وہ علوم جن کے ذریعے انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز ان کے نزدیک نظریہ ہے اور فرماتے ہیں کہ بے علوم یا تخلس الحا ازکا سمئی مکل آخر انسان کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ ایسے علوم کے ذریعے جن کی طرف انسانوں میں کوئی بھی شخص متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے اس کی پیروی کر اس پہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چل کے بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے علوم ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں اور یہاں انہوں نے اجمالاً اتنا بتا دیا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا علم عقیدہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر انسان چلتا ہے کوئی نہ کوئی نظریہ ہے اور اس نظریے کی بنیاد پہ انسان ترقی کرتا ہے اگر آپ غور کریں سترویں اور اٹھارہویں صدی کی انگلش سوسائٹی پہ اور اب تک بھی دنیا میں جو اقوام دن بدن دن ترقی کر رہی ہیں امریکنس ہیں آسٹریلین ہیں انگلینڈ والے ہیں ان سب کے ہاں جو مفکرین پیدا ہوتے ہیں وہ ایک سے ایک نظریہ دیتے ہیں مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی اور انگریز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جس بری طرح لوگ پانی کو تباہ کر رہے ہیں اور پانی کی کمی ہو رہی ہے اور انڈیا جس طرح پانی کو روک رہا ہے اگلے پچاس سال میں پاکستان پورا بنجر ہو جائے گا اور یہاں پر ریت ہی ریت ہوگی پانی نہیں ہوگی ایک نظریہ ہے جو انہوں نے دیا اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کہتے رہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دو ہزار پچاس میں ہمارے ملک کی آبادی پچاس کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں تم اس وقت کیا کرو گے اب یہ ایک نظریہ ایسے ہی ان کا ایک نظریہ تھا انگلینڈ کے بارے میں پوری دنیا کے بارے میں تو وہ نظریات جو ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں تیرتے ہیں مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں اور اس نظریے کی بنیاد پر پھر پالیسی بنائی جاتی معاشیات کے کئی نظریہ ہے کہ معاشی طور پہ ملک کیسے بچ سکتا ہے کیسے نہیں بچ سکتا میڈیکل میں بہت سے نظریہ آئے کچھ صاحبان نے لکھا کہ جن لوگوں کو شوگر ہو جائے انہیں چاہیے کہ دیسی گھی کا استعمال کر دیں کیونکہ دیسی گھی دیر سے ہضم ہوتا ہے ایک نظریہ یہ پیش کر دیا گیا کہ وہ بالکل چکنائی کے قریب نہ چاہیں کیونکہ چکنائی جو ہے وہ ہضم ہونے میں دیر لگاتی ہے تو ایسے مریض کے لیے نقصان دے ال ساری کی ساری قوم اور ممالک جتنے بھی ترقی کرتے ہیں کہ نظریات کی بنیاد پر ترقی کرتے ہیں کیونکہ جب وہ کھانے پینے اور انسانی ضروریات زندگی سے بنیادی طور پر اوپر اٹھ جاتے ہیں اور یہ چیزیں انہیں اویلیبل ہوتی ہیں تو جانوروں میں اور انسانوں میں یہیں سے فرق پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی نظریے کسی تھیوری کے ساتھ جینا چاہتا ہے جبکہ جانور کا یہ حال نہیں ہوتا آپ کے ساتھ جانا نہیں ہے صاحب جانا نہیں ہے آپ کے ساتھ اسی لیے عرض تو انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کتے کبھی بھی نہیں سوچتے بلیاں نہیں سوچتی کہ جنگل میں پانی کا کیا ہوگا اگر ہم سب پی رہے ہیں اور ہاتھی نہا رہے ہیں تو نہیں سوچتے کہ پانی گندا ہو جائے گا تو لوگ پیئیں گے کہاں سے انسان نظریے کے تحت نہیں جیتا جب کہ وہ قوم بننے کی بنیادی صلاحیت اس میں ہو اور جو ہو انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اتنا اتنا محتاط ہے معاشرہ کینیڈا میں کہ ان کے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا دنیا بھر میں پانی ختم ہو جائے تو ہم پانچ سو سال تک دنیا کو پانی سپلائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ جو عیاشیاں ہیں نا گاڑیوں کو دھونا اور اس طرح نہانا اور کھلا پانی استعمال کرنا ختم کرو اسے یہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے اس کے لیے لاس بنا دیے یہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور آپ نے کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو دیکھو ولو علاشت ناسن جارن جاری دریا ہے اور اس کے کنارے پر وضو کر رہے ہو تو بھی تین مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ اپنے وضو کے اس کو نہ دھونا منع کروا دی پانی کم ہو یا نہ ہو انسان کی عادت بگڑ جائے گی دس دس بار دھوئے گا اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ پانی کتنا خرچ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو نیچرل چیزیں ہیں انہیں کم سے کم قدرتی ذرائع کو استعمال کیا جائے تو سترویں اٹھارہویں سولہویں صدی بھی اگر آپ شامل کر لیں تو یہ جتنی ترقی ہوئی نظریات کی بنیاد پر بھی اب ایک نظریہ انہوں نے پیش کر دیا کہ پچاس سال بعد آپ ملک ریت بن جائے گا اب اس پہ اگر زندہ قوم ہوتی تو تحقیق کرتی اور یہ کہہ دیتے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یا یہ کہہ دیتے کہ بالکل واقعی ایسے ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جنگ اخبار میں ایک خبر چھپی اور بس ختم کوئی پرواہ نہیں ہے پچاس سال بعد اگر ایسے ہوگا تو کون سامنے جینا ہے اور زندہ رہنا ہے بس خدا مالک کیا اور خدا کے بھروسے پہ اور اللہ کرے گا یہ ایک آسان جواب ہے جو جاہلوں کو مل گیا ہے کہ اللہ ایسے کر دے گا اور اللہ ایسے کر دے گا اور اللہ کبھی بھی نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ تو جب کرے جب کرامت ہو اور اللہ تو جب کرے جب معجزہ ہو اور معجزہ ہو نہیں سکتا بمبیا علیہ السلام تو نہیں آتے اور کرامتیں اللہ کے یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے کہنے پہ دریا کے رخ گر جائے اور ہر آدمی کے کہنے پہ ایسے ہو جائے تو اللہ نے کبھی کرنا نہیں ستر سال ہو گئے حرمین شریفین سے لے کے یہاں تک کون ہے جس نے دعا نہ مانگی ہو کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے مگر اللہ اسے حل ہی نہیں کرتا وہ کیوں حل کرے اس لیے کہ وہ جو فطرت کے اس نے قوانین بناتی ہیں انسان سے ٹکراتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ نتائج میرے حق میں نکلیں یہ نہیں ہوا کرتا اب اس کی ایک مثال دیکھیں بہت متعدد مثالیں یہ کیمونیزم اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایک آدمی نے ایک نظریہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ دولت اور سرمایہ اس اس طرح استعمال کیا جائے تو دنیا سمر سکتی ہے اور دولت جس طرح سے سرمایہ دار لوگ استعمال کر رہے ہیں اور سود کا نظام ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے نتیجہ یہ کہ اس نظریے کی عملی شکل روس کی صورت میں سامنے آئی اور وہ نظریہ نہیں چل سکا نیچر کے خلاف تھا اب ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس قوم نے ایک نظریہ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد اسے عمل نافذ کر کے بتایا کہ یہ نظریہ کامیاب ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ نہیں ایک اور مثال آپ اس کی دیکھ لیں خاندانی منصوبہ بندی انہوں نے کہا اگر انگلینڈ کی آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو سن میں اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی اور انسان سب بھوکے مر جائیں گے اور انسانوں کے لیے غذا کی جنگ شروع ہو جائے گی غذا نہیں ہوگی لیکن اسے نہیں پتا تھا اور اس گورے کو پتا بھی نہیں چل سکتا تھا کہ اللہ نے آئندہ صدیوں میں خوراک کے متعلق یہ طے فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پٹرول کو دنیا میں بھیجے گا بجلی کو دنیا میں بھیجے گا اور خوراک اور غذائی قلت کو خدا آبادی کے تناسب کے ساتھ برقرار رکھے اس نے نظریہ یہ دیا کہ انسان بڑھتے ہیں ایک دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ اس حساب سے اور چیزیں اگتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ اس طرح کر کے تو جب چونسٹھ انسان ہوں گے اور چیزیں جہاں پر چھ اور سات ہوں گی تو پھر یہ تقسیم کیسے ہوگی انسان تو بھوکے مر جائیں گے اس نے اس نظریے کو دیا اور اس نے کہا انسانی آبادیوں کو کم کرو اور بچے ہونے ہی نہیں چاہیے زیادہ یہ نظریہ اسے دیا اور لوگوں نے اسے مان لیا جب لوگ اچھی طرح اس نظریے کے قائل ہو گئے اور یورپ پورے نے اس نظریے پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو اچانک تبدیلی آئی بجلی ایجاد ہو گئی اچانک تبدیلی آئی اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ جو زمین فرض کر لیجئے ایک من گندم اگاتی تھی وہ سو من گندم دینے لگی تھریشر شروع ہو گئے مختلف چیزیں شروع ہو گئیں آباد اور بنچر علاقے انہوں نے کام میں لے آئے سیمنٹ سرکیا اور ان چیزوں کے ذریعے انہوں نے دریاؤں کے کناروں کو باندھ کے اپنی زمینیں بچا لیں کہ دریا کتنا اٹھے گا کتنا اوپر چڑھے گا زیادہ زیادہ اس حد تک آئے گا اس حد تک پانی اس میں سما جاتا ہے تو ہمیں ساحل کی زمین کو استعمال کرنا لینا چاہیے انہوں نے ان زمینوں کو استعمال کیا اور آج وہ پوری دنیا میں غذائی قلت کا جو نظریہ تھا وہ فیل ہو گیا اللہ کی بھی ایک اپنی پالیسی ہے تو قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو ان نظریات کی بنیاد پہ ٹھیک اسی طرح جب اسلام کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت لوگوں کے پاس نظریہ تھا کیونکہ معاشی طور پر اتنی ترقی ہو چکی تھی کہ کھانا پینا مکان رہائش شادی ان ساری مسلمان فارغ ہو گئے تھے اور ان کو نظریہ دینا تھا دنیا کو کہ دنیا میں کس نظریے کے تحت اپنی زندگی بسر کرنی ہے یہ نئے نئے آئیڈیاز تھے جو مسلمان فلاسفہ نے دیے نئی سے نئی چیزیں سامنے آئیں اور ان میں سے پھر کچھ لوگ تھے جو صحیح راہ سے ہٹے انہوں نے گمراہ کن نظریات بھی دیے معتزلہ تھے ان کا کوئی نظریہ بہت زیادہ خراب تھا بعض چیزوں میں اسی طرح شیعہ تھے ان کے نظریات بعض چیزوں میں بڑے خراب تھے یہ نظریات کی بنیاد پر قوم چلتی ہے حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ بھی بنیادی طور پر ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات میں اصل حقیقت اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ہی چیز ایسی نہیں ہے جو تصرفات کر سکے اور نفع اور نقصان پہ گزر کرتا ہو یہ ایک نظریہ جب بھی عالمی علیہ السلام نے پیش کیا اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ شیطان کو جہنم میں اس کے پیچھے چلنے والے کہیں گے اور کہیں گے کہ تم ہو اصل بد وقت اور تمہارے پیچھے چلنے سے ہم آج جہنم میں پہنچ گئے وہ کہے گا مجھے مت ملامت کرو ولوم انفسکم اپنے آپ کو برا کہو میری اور انبیاء علیہ السلّت والسلام کی ہستیوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اندام میں نے ایک نظریہ پیش کیا ایک چیز کی تمہیں دعوت دی اور انبیاء علیہ السلام بھی دعوت دیتے تھے فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اس لیے مجھے کیوں برا کہتے اپنے آپ کو برا کہو یہ تو چوائس تمہاری تھی انتخاب تمہارا تھا تم نے کسی چیز کو لینا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک نظریہ ہونا چاہیے جس کے تحت وہ زندگی بسر کریں اور آپ سلسلے میں بالکل ہماری آخری دور کی کاوشیں دیکھیں تو امریکہ میں جو کتاب لکھی گئی اینڈ آف ہسٹری وہ حقیقت میں یہی ہے کیوں کہتے ہیں دنیا میں جتنی تہذیبیں تھیں ختم ہو گئی بدھسٹ تھے ان کی تہذیب ختم ہو گئی ہندو مت تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اسلام تھا اور اسلام کو زوال دنیا میں آ چکا روس کی تہذیب آخر پہ رہ گئی تھی اور روس کو ہم نے تباہ کر دیا اب لے دے کے ایک امریکن تہذیب زندہ ہے جہاں پیپسی ہے وہاں اس کے ساتھ موسیقی بھی ہے جہاں یہ دو چیزیں ہیں وہاں اس کے ساتھ جینز بھی ہیں جہاں تینوں چیزیں مل گئی ہیں اس کے ساتھ موٹر سائیکل بھی ہے یہ ہماری ایک تہذیب کا دھارا ہے اور آئندہ سے دنیا میں یہی تہذیب رہے گی اور اسی تہذیب کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ مذہب اور تہذیب جس میں عورت کو وراثت میں گہرا حصہ ملتا ہو اور گواہی اس کی عادی سمجھی جاتی ہو اس تہذیب کو ہمیں مٹا دینا ہے اور ہماری تہذیب غالب رہے گی یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قومیں یا افراد زندہ رہتے ہیں وہ زندگی نظریات سے بنتی ہے وحدت الوجود بھی ایک نظریہ ہے وحدت الشہود بھی ایک نظریہ ہے اس کے اپنے اپنے دلائل جن حضرات نے لکھے ہیں سو لکھے ہیں تو اس طرح یہ تھیوریز جب قوم ترقی پہ جا رہی ہوتی ہے تو نئے سے نیا دماغ پیدا ہوتا ہے اتحاد کی راہ کھلتی ہے اور اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی اس کے بعد یہ جو آگے تیسری بات آ رہی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی وہاں پہنچ کے آپ کو اندازہ ہوگا اگر آج وقت ہوا بات کرنے کا کہ کس طرح نئے سے نئے نظریات آتے ہیں اور اجتہاد کی رائیں کھلتی تصویر حرام ہے نہیں حرام سوا سو سال ہو گیا فیصلہ نہیں مسلمان کر سکے اٹھارہ سو ستر میں اٹھارہ سو اسی میں مصر کے علماء جو تھے وہ تصویر کو جائز قرار دے چکے لہذا اس زمانے کے ان کے اخبارات دیکھیں تو مسلمان علماء کی تصویریں چھپتی تھیں انہوں نے ایک مرتبہ جامع الازہر والوں نے بیٹھ کے بحث مباحثہ کر کے یہ طے کر دیا کہ تمباکو کا پینا جائز انہوں نے کہا کوئی نہیں پیتا سگریٹ نہ پیے لیکن تم اسے حرام مت ہو اور مصری علماء سارے کے سارے وہ کوئی آر نہیں سمجھتے تھے حکا پینے میں سگریٹ پینے میں اور ہکا پینا تو مسلمانوں کے یہاں پی رہا اب بھی ہے دیہات میں آج سے پچاس ساٹھ ستر سال پہلے تو بہت رواج تھا عورتیں حکا پیا کرتی تھیں اب بھی حکا پیتی ہیں مرد بھی پیتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک نظریہ ہے اب تصویر بدلی ہاتھ سے کھینچتے تھے اس پہ حرمت کا فتوا لگا مصر کے علماء نے کہا ہاتھ تو نہیں ہے یہ کیمرہ ہے اب کیمرے کی تصویر علماء نے کہا ناجائز ہے اب دور ایسا آ گیا کہ نہ وہ کیمرہ بیچ میں نہ رہا نہ ہاتھ رہا وہ ڈاٹس کے ذریعے تصویر بنتی ہے اب کچھ نے کہا کہ یہ ڈاٹس کے ذریعے نقطوں کے ذریعے بنتی ہے اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نقطے مل کر ایک تصویر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں لہذا جائز تصویریں جائز یہ جن لوگوں کا بھی نظریہ ہے لیکن ایک نظریہ انہوں نے دیا قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں جب اہل علم پیدا ہوتے رہیں مسلسل اور علم میں ان کے گہرائی آتی جائے تو نئے سے نئے نظریے آتے ہیں اور ان نظریات پر پھر بحث ہوتی ہے علماء کہتے ہیں یہ نظریہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب وہ یہ فتوے لگانے لگتے ہیں کہ یہ شخص اس نظریے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور یہ گمراہ ہو گیا اور یہ گمراہ ہو گیا تو نتیجہ یہ کہ فکر کی ترقی رک جاتی ہے زمکشری کو دیکھے صاحب کشاف زمکشری نے اپنی تفسیر میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کے متعلق بھی ایسے جملے لکھے ہیں اور یہ تو زمکشری کی اپنی بالکل عادت ہے کہ جہاں بھی وہ لکھتا ہے دو جگہ دو مقامات تو ایسے ہیں ہی جہاں اس نے صاف کہا ہے کہ جبریل امین ان کا درجہ زیادہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم تھا یہ زمخشری اپنی صدی میں لکھ گیا کہاں لکھا سورہ تکویر میں اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کم درجہ تھا جبریل امین زیادہ تھے اور اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی اس بات کو امت میں کسی نے مانا نہیں لیکن آج کو یہ لکھ دے تو شام ہونے سے پہلے صبح کا لکھتے تو شام ہونے سے پہلے اور شام کو لکھتے تو صبح ہونے سے پہلے لوگ سے مار دیں قتل کر دیں کہ یہ کفر کی حرکت ہے اس سے زیادہ بدبختی اس کی کیا ہو سکتی ہے اور اور تقریباً تقریباً آٹھ نو سو سال ہو گئے زمکشری کی کشاف تفسیر سے اب تک کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا بیزاوی کی ساری تفسیر وہ کیا ہے زمکشری کی کشاف ہی تو ہے سوائے اس کے کہ بیضاوی اللہ علیہ نے اس میں سے وہ چیزیں نکال دی ہیں جو قابل اعتراض تھیں باقی زمخشری سے تو اب قیامت تک بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان نہیں بے نیاز ہو سکتا تو اور کون بے نیاز ہوگا بات یہ کرنے کی ہے کہ ایک نظریہ اس نے دیا ہے اور وہ اجتہاد جو مجتہدین کرتے رہے ہیں وہ اپنی اپنی چیزیں پیش کرتے رہے ہیں لیکن اس میں اپنے نظریے کو پیش کرنے کے ساتھ تشدد نہیں آیا کہ تشدد یہ ہے کہ دوسرے کو قتل کر دو اور مار دو اصل کیا ہے اشیاء میں تینوں نظریات ہیں کہ اصل میں ہر چیز حرام ہے اور صرف ان چیزوں کی گنجائش ہے جو اللہ نے اجازت دی ہر چیز کو حلال اور جائز کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے یہ نظریہ ہے ہمبلیوں کا سعودیہ کے وہابیوں کا اسی لیے وہ سگریٹ کو حرام قرار دیتے ہیں نسوار کو حرام قرار دیتے ہیں اس کے بالکل برعکس دوسرے اینڈ پہ حنفیوں کا نظریہ ہے حتیٰ کہ بزدوی رحمت اللہ علیہ نے عبدالعزیز بخاری رحمت اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے اس پہ کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے وہ کہتے ہیں ساری جڑی بوٹیاں جائز ہیں جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ وہ کہتے ہیں سارے پرندے جائز ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ایسے ہی خیال میں آ گیا فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ الو حلال ہے یہ اردو میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا حالانکہ یقینی طور پر الو ان پرندوں میں سے ہے جو جو درندے ہیں وہ پنجوں سے کھاتا بھی ہے پنجے سے شکار بھی کرتا ہے الو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بلیوں پر چھپٹ پڑتا ہے الو معلوم نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا نیپال میں الو بہت بکتے ہیں ہم نیپال گئے ایک مرتبہ تو وہاں پہ کوئی ایک آدمی تھا ہندو وہ جنگل سے پکڑ لاتے ہیں بہت الو وہاں اگرچہ دنیا میں قلت نہیں پائی جاتی مگر وہاں تو بہت ہی زیادہ ہے تو وہ الو باندھ کے بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے الو کو بڑے غور سے دیکھا جا کے اس کے پنجے ونجے سب چیزیں کہ فکہ نے اسے حرام لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر عالمگیری کا مسئلہ یاد آیا کہ عالمگیری نے اسے جائز لکھا ہے تو الو کی ایک آنکھ ایسی ہے کہ وہ جاگتی رہتی ہے اور ایک آنکھ سوتی ہے اس لیے انگوٹھی میں اس کی جو آنکھ لگا لی جائے اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی نا رات اگر اس کی آنکھ وہ لے لیں جس میں سونے کی تاثیر ہے تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے اس کو دوسری آنکھ دے دیں انگوٹھی میں لگا کے اسے نیند نہیں آتی اس الو کی آنکھ کا اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی کھال پہ مت بیٹھنا ایسے نہ ہو کہ تم میں درندگی آ جائے شیر کی چیتے کی ان کھالوں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے اور اسی میں وہ حکمت ہے کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے نا یہ بکری کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے بکرے کی دمبے کی کھال بچھا کے اس پہ بیٹھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بکری میں جو آجزی ہے مسکین پناہ ہے اس کا مسکنت ہے وہ اس میں آ جائے گی یہ جو الو عالمگیری میں فتح عالمگیری میں جائز دکھا گیا یہ اصل میں بات یوں نہیں ہے کیونکہ الو تو یقینی طور پر ایسا جانور ہے کہ وہ پنجوں سے شکار بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے چھوٹے چھوٹے جانور وہاں پہ لفظ آیا ہے بوم اور بوم کہتے ہیں عربی میں ان ان چیزوں کو جو رات کی تاریکی میں باہر نکلتی ہیں تو اصل ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رات کی تاریکی میں جو حشرات الارض جو چیزیں باہر نکلتی ہیں اور جانوروں کا شکار کرتی ہیں وہ حرام ہے اب جو ترجمہ کرنے والا تھا وہ فقہ تو نہیں جانتا تھا تو اس نے ڈکشنری کھول کے دیکھی اس میں بوم کا معنی الو لکھا ہوا تھا اس نے ترجمہ الو سے کر دیا اب حالانکہ اسے ترجمہ کرنا چاہیے تھا کہ رات کے وقت جو درندے نکلتے ہیں شکار کرنے کے لیے ان کا کھانا حرام ہے اور ان میں سے ایک قسم الو کی بھی ہے کہ الو رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے اس نے ترجمہ جو غلط کیا تو اب تک لوگوں میں وہ غلط ترجمہ آ رہا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی الو جائز ہے لوگ کہتے ہیں عالمگیری میں جائز دکھائے عالمگیری والے اتنے بڑے فکاؤ سے کیسے جائز دکھ سکتے تھے وہ ترجمے کی غلطی ہے تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ قوم نظریات کے ساتھ چلتی ہیں اب یہ زمخشری رحمت اللہ علیہ کہیں یا نہ کہیں ہمارے حضرات نہیں کہتے اس لیے ایک وہ کہتے ہیں وہ متضبلی ہے کیسے اس کے لیے دعا کریں کہ رحمت اللہ علیہ اللہ کس پہ رحمت ہو اور کچھ کہتے ہیں کہ بہرحال اس کے نظریات تھے لیکن اس کے ساتھ تشدد نہیں تھا کہ وہ جبرن کسی پہ اپنا نظریے کو نافذ بھی کریں کہ یہ مانو وغیرہ تمہاری خیر ہے یہ نہیں کرتے تھے یہ تو بہت بعد میں آیا ہے جب علم کی گہرائی نہیں ہے اور جب علم گہرا تھا مسلمانوں کا روز نیا نظریہ آتا تھا بحث ہوتی تھی قبول کرتے تھے رد کرتے تھے اجتہاد ہوتا تھا اجتہاد کی خطا بیان کی جاتی تھی کہتے تھے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو جتنی اشیاء دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ نظریہ ہے کہ سب کی سب حرام ہے جب تک کہ دلیل نہ لاؤں ہنبلیوں کی حنفی فکا بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں سب کی سب جائز ہیں جب تک کہ اس کے حرام ان کی دلیل نہ ہو وہ کہتے ہیں تمباکو کے حرام ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے ایک جڑی بوٹی تو ہے ہے ہاں آپ نہ ہی جا سکتے بچوں کو وہ اخلاقی معاملہ ہے وہ آپ کا الگ مسئلہ ہے لیکن بنیادی طور پر یہ حرام نہیں ہے تیسرا تیسرا موقف کہا نے کہ کیا ان کا توقف ہے نہ ہم حرام کہہ سکتے ہیں نہ حلال کہہ سکتے ہیں سوچیں گے کہ کیا چیز پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا پتوا ہونا چاہیے توقف کے اس جملے کو بعض لوگوں نے کہا نفیہ کا موقف یہ ہے لیکن حنفی فقہ کا موقف یہ نہیں حتیٰ کہ صاحب بار رائے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے پوری حنفی فقہ میں ایک مثال ایسی نہیں ملی جس کے ذریعے ثابت ہو سکے کہ حنفیوں کا موقف توقف کا ابن نجین جیسے آدمی کو نہیں ملی اور کسی کو پھر کیا ملے گی اتنے بڑے فقیق تھے تو اس لیے یہ نظریات ہیں جو آتے ہیں اور نظریے کے ساتھ لوگ زندگی کو بسر کرتے ہیں نظریے کے ساتھ چلتے ہیں دوسری چیز شہم اللہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں وہ شریعت و بشریعت اور ایک شریعت ہونی چاہیے جو معارف ربانیہ پر مشتمل ہو ایک اور اس شریعت میں تدبیرات ارتفاقیہ ہوں کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس نظریے سے ہٹ کے اس نظریے میں بھی ایک خاص چیز ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں ملنی چاہیے اس دنیا میں بسنے کے لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے خدا کی معرفت کے متعلق بالکل تھوڑا سا ہی آگے چل کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات پہ بحث کی ہے وہاں آ جائے گی بات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تدبیرات نافیہ انہوں نے کہا اس پہ بحث گزر چکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارتفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار آتا ہے ان کی اس اس حجت اللہ البالغہ میں کہ ارتفاقات ارتفاقات کا آسان ترجمہ ہے کہ بینیفیشری اسکیم وہ اسکیمز لوگوں میں چلانا جس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے فائدہ کس چیز سے پہنچتا ہے وہ ان چیزوں سے جو حکومت اقدامات کرتی ہے اور کبھی کبھی مباح پر پابندی لگا دیتی ہے یہ ایک مثال ہے مباح پہ پابندی کوئی آسان کام نہیں ہے اصلم شریعت نے ہر آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چیز کی جو قیمت لگائے اس کا اختیار گندم مارکیٹ میں آئی ایک کسان کہتا ہے کہ میں اسے ہزار روپے من میں بیچتا ہوں دوسرا کہتا ہے پانچ سو روپے من میں بیچتا ہوں اصل شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا ریٹ مقرر کر دیے جائیں تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کے اختیار میں ہے یہ ترازو خدا چاہتا ہے تو اسے ایک طرف جھکا دیتا ہے خدا چاہتا ہے دوسری طرف جھکا دیتا ہے اس لیے مارکیٹ کو فری چھوڑ دو وہ خود بخود بیلنسڈ ہو جائے ایک نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب مارکیٹ کو بیلنس رکھنے نہ رکھنے کی کوئی بحث ہی نہیں تھی لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ چیز ہے یا نہیں آپ نے کہا مارکیٹ کو فری چھوڑ دو بازار کو کھلا رہے ہیں تو آپ نے کہا لوگ خود کو خود اس کو کر لیں دوسری طرف حکومت ہے اور حکومت اگر یہ سمجھے کہ مارکیٹ میں ایک آدمی ہزار روپے من بیچ رہا ہے دوسرا پانچ سو روپے من بیچ رہا ہے تو پورے ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی یہ کیا ہوگا اور وہ اس مباح کام پہ پابندی لگانا چاہے بڑا سوچ سمجھ کے یہ نظریہ بتانا پڑتا ہے اور یہ ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کوئی بازار سے گزر رہے تھے انہوں نے کسی سے پوچھا یہ کھجوریں کس طرح بیچ رہے ہو یا کوئی اور چیز تھی اس نے کہا حضرت اس طرح فرمایا مارکیٹ میں تو یہ ریٹ نہیں ہے اس نے کہا حضرت مسلمانوں کے ساتھ نفے کے لیے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے مارکیٹ میں مثلا کوئی کوئی چیز آم بک رہے ہیں اور ریٹ ہے سو روپے اس کا اپنا باغ ہے اس نے باغ میں سے آم توڑے اس کے دل میں آیا کہ کیا اتنے آم میں نے کرنے ہیں اس نے باغ کے باہر رکھ دیے مارکیٹ میں لے گیا اور کہنے کا مجھ سے پچاس روپے لے لو مسلمان ہو کھاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے اللہ نے اور بہت رکھا ہے یہ صورتحال پیش آئی سیدنا عمر رضی اللہ اس کی پٹائی کی اور فرمایا مارکیٹ کا ریٹ خراب کرتے ہو یا تو اس ریٹ پہ رکھو چیز کو جو سب بیچ رہے ہیں اور یا تو گھر چلے جاؤ اٹھاؤ اس کو اس کی مباح چیز پہ پابندی لگا دی بڑی بڑی دانش مندی چاہیے اس کے لیے مباح پہ پابندی لگانا ہر ایک کا اختیار نہیں ہوتا اسی لیے تغلق کے زمانے میں جب یہ بحث ہوئی کہ گورنمنٹ ریٹس مقرر کر سکتی ہے یا نہیں تو بہت سے فکہ اس طرف کے ان کا نہیں ہو سکتا اور بعد کے نے کہا بالکل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کسی چیز کے ریٹ متعین کر دے تو اس کے بعد اس ریٹ سے زیادہ مارکیٹ میں چیز کو بیچنا حرام ہے ان کا حکومت کے جو جو, جو, جو حکومت نے جو جائز مقرر کر دی ہے اس کی پابندی کر دی چاہیے یہ ہے تدبیرات ناپک کہ تدبیر ہے اور نفع بخش ہے اور اسی میں وہ بات آ سکتی ہے جو اب فوا کو کرنی چاہیے مفتیان کرام کو کرنی چاہیے اور بڑے بڑے دماغ جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس مسئلے کو سوچیں کہ شرن کوئی آدمی کتنی زمین رکھ سکتا ہے کیونکہ زمین کی بنیاد پر جو پیسہ آتا ہے وہ معاشرے میں اتنا فرق پیدا کر رہا ہے کہ پچھلے ستر سال سے اس ملک میں جاگیردار اور سرمایہ دار وہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہونے نہیں دیتے حتیٰ کہ ہماری حکومتیں اتنی اپاہج ہو گئیں اس نظام کی وجہ سے کہ صرف یہ بات آئی ہے کہ زرعی ٹیکس لگایا جائے گا پوری اسمبلی کے سرمایہ دار اور جاگیردار اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مانیں گے ہی نہیں مر جائیں گے اگر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو زمینیں انہوں نے ٹھیکے پہ دے رکھی ہیں جو زمینوں سے ان کی آمدن ہے وہ اس آمدن پہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہیں اور وہ ان کی اولادیں اور اولاد در اولاد اور آگے اولاد یہ سب کی سب عیاشیاں اسی پہ تو چل رہی ہیں یہ ملک کا نظام اسی پہ تو چل رہا ہے اسی پہ لوگ خریدے جاتے ہیں اور انہی زمینوں کو اور پیسے کو دیکھ کر وزارتیں تقسیم کی جاتی ہیں یہ ساری فساد کی جڑ جو ہے نا وہ صرف ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا نظام وہ انکول ہے اب کتنی ہونی چاہیے زمین کسی آدمی کے پاس اب بیٹھیں اور اس میں اجتہاد کریں اس پہ بحث کریں کہ ہمارے ملکی حالات کے تناظر میں زمینوں کا نظام ٹھیک چل رہا ہے اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں غلط ہے تو پھر کتنا ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ داری کو اس ملک میں جو بے لگام چھوڑ دیا گیا اس پہ لگام پڑے اور لوگوں کو پتا ہو کہ کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اور کیا چیز کرنی ہے آپ انگلینڈ میں جائیں اگر اور دیکھیں انگلینڈ کی کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر سارے گھر انہوں نے بالکل برابر ایک طرح کے بنائے ہوئے ہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر کتنا بڑا سرمایہ دار رہتا ہے اور کتنا نہیں رہتا زیادہ سے زیادہ اس کی گاڑی سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی پیسے والا ہے یا نہیں ہے باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک سے دوسرے کو ممتاز کرے اس لیے کہ ٹیکس کا نظام ٹیکسیشن کا بہت باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ممالک میں ٹیکس کو چھپانا گناہ ہے یہ تدبیرات نافع ہیں اس پہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ پورا چیپٹر آگے باندھا ہے وہاں چل کے بات ہوگی تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے ضروری ہے حسران خاص اختیار کیا اللہ تعالی نے انسان کو ایسے رکھا ہے کہ وہ کچھ قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اور انسان کے ان اعمال پہ بحث کی جائے جو اس کے اختیار میں اور وہ پانچ قسمیں ہیں من الواجب والمندوب الیہ والمباح والمکرو والحرام اور پانچ قسمیں یہ ہیں کہ آدمی اپنے کاموں کو ان پانچ قسموں میں سے کس قسم میں رکھ رہا ہے یا تو وہ کام واجب ہیں یا یہ کہ وہ نفل کے درجے میں ہے یا وہ مباح ہیں یا مکرو ہیں یا حرام ہیں یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی زندگی کو مرتب کرتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان پانچوں دائروں کے اندر رہے تاکہ اس میں انسانیت پیدا کی جا سکے ایک ہے حاکم اور حاکم کون ہے اللہ کی ذات ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم ہے اس پہ کی ہے بحث بہت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں کسی چیز کو جائز قرار دے دیں حنفی فقہا کا جو مفت ہی ہے فوات الرحمود میں وہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے حقیقت میں حاکم کوئی نہیں وہ کہتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام اور حلال کہہ دیتے یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے جتنی احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز حرام ہے یہ نہ کرو یہ کرو وہ در حقیقت خدا کی طرف سے وہی تھی یا کسی کے پوچھنے پہ جو جواب دے دیا تو اتنی تیزی سے وہی آتی تھی حکم دل میں ڈالا جاتا تھا اور دل میں ڈالنے میں کون سا کوئی وقت لگنا تھا وہ اللہ کی طرف سے آتی تھی اور اب سے حلال یہ جائز یا ناجائز فرما دیتے تھے حنفیہ نے اس پہ زور دیا ہے واقع الرحبوت میں علامہ اللہ العلوم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ احمد خان صاحب نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اللہ بھی شاعر ہے اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار تھا کہ اس چیز کو حلال یا حرام قرار دے قرآن کہتا ہے الحکم اللہ للہ لوگو اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا اسی لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کا مل وہ فاسق ہیں پدلے درجے کے گناہ گار ہیں دوسری کا فرمایا ظالمون اور ظالم ہیں یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ جو ہم نے ان نے قوانین دیے تھے یہ یہودیوں نے ہمارے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کیے تھے بلاک امول کافرون یہ سب کافر ہیں یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وہی ہے جو فیصلہ کرے گی کہ کس کا کیا حق بنتا ہے اگر حاکمیت اعلیٰ اللہ کو نہ مانا جائے اور حاکمیت اعلیٰ معاذ اللہ عقل کے حوالے کر دی جائے تو عقل تو پھر وہ فیصلے کرے گی جو اب پوری دنیا میں تباہی مچے گی کوئی پوچھنے والا نہیں عقل کی بنیاد پہ ڈرون حملے بھی ہیں عقل کی بنیاد پہ یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے کوئی تو پوچھنے والا ہو کہ کر کیا رہے ہو از رائٹ طاقت ہے جو مرضی کریں بش نے بھی کیا اچھا بیان دیا تھا اپنے زمانے میں اس نے کہا اقوام متحدہ پوری مل کے بھی اگر میں کہہ دینا ہم افغانستان پہ حملہ نہیں کریں یا عراق پہ ہم اپنی ایک نئی اقوام متحدہ بنا لے لیں گے اس سے منظوری لے لیں گے یہ عقل کی فرما روائی ہے کہ اصل حاکم وہ ہے شریعت کہتی ہے اصل حاکم اللہ ہے اور اس کی وٹی ہے اس کا حکم ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک حد جاری ہو جائے کہیں پہ اتنی برکتیں آتی ہیں اتنی رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہیں کہ پورا شہر مل کے چالیس دن اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ جس سے سزیرہ گنا بھی نہ ہو تو فرمایا اتنی برکتیں خدا نہیں بھیجتا جتنی ایک حد کے نافذ ہونے پہ بھیج دیتا ہے قتل ہے اس کا بدلہ قتل ہے اب دنیا میں نئی عقل لوگوں کو آئی ہے اور یہ عقل کے ایسے نظام ہیں آپ اس کے محور اور مرکز پر غور کریں کہ ان تمام عقل مندوں کی جتنی بھی ہمدردی ہیں مظلوم کے ساتھ ہیں اس ظالم کو بچاؤ تو جس نے تو قتل کر دیا ہے اب دو قتل کرنے کا کیا فائدہ آپ چھوڑ دیں اسے اے بھائی جس کو قتل کیا ہے اس کے بیوی بچے ہیں اس کے ہیں جب یہ قتل ہوگا ان کے سامنے تو انسانی فطرت سے انتقام ہے ان کو تسکین ملے گی سکون ملے گا کہ وہی ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے بھائی اور ہمارے والد کے ساتھ نے کیا تھا نتیجہ یہ کہ انتقام کا سلسلہ رک جائے گا اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرے باپ کو قتل کرنے کے باوجود آتا پھر رہا ہے جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ضمانت اس کی ہو رہی ہے جو چاہے یہ کرتا ہے تو یہ جو انتقام کی اس کی کیفیت ہے یہ بڑھے گی اور معاشرے میں انریسٹ پیدا ہوگا معاشرہ تباہ ہوگا اس لیے خدا بار بار زور دیتا ہے کہ حاکم اللہ حاکمیت اللہ کی ہے دوسری چیز ہے محکوم فی فکہ اسے اس سے تعبیر کرتے ہیں اور محکوم فی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جو اس پہ لاگو فرض ہے واجب ہے مستحب ہے کیا ہے مثلاً نماز کی پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا اس سنت موقعہ ہے دوسری تیسری چوتھی رکعت جب بھی کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت موقع ہے پڑھنی چاہیے اب یہ سنت موقع یہ حکم جو ہے نا یہ معقوم تھی اسے فکا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حکم لگایا کیا گیا وضو فرض ہے اور وہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ سنت موقع ہے اور دو سجدوں کے درمیان دعا کا مانگنا عربی میں یہ مستحب ہے ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے یہ آگے آ جائے گی اس کی تشریح تیسری چیز ہے کہ محکوم علیہ یعنی وہ آدمی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بوڑھا ہے معذور ہے صحت مند ہے پاگل ہے عقل مند ہے مختلف حیثیتیں انسانوں کی ہیں نا یہ محکوم فی ہے جس پہ کہ محکوم علیہ ہے محکوم علیہ جس پہ کہ حکم لگایا جائے اور چوتھی چیز وہ حکم ہے کہ اس پہ حکم لگایا گیا کہ یہ کام کرے اور حکم جو ہے وہ ایک عاقل اور بالغ آدمی سے مطالبہ کرنا یہ ہے اس سے مطالبہ کرنا کہ یہ کام نہ کرو عاقل اور بالغ عقل شرط ہے تو نتیجہ اس کے نکلا کہ دیوانہ پاگل اس سے نکل جائے دیوانے پہ کوئی حکم نہیں لگتا بالغ ہونا شرط ہے تو نابالغ بچے بہت سے احکامات میں آتے ہی نہیں ہیں آدمی مر یا عورت کو ہونا شرط ہے تو جانور سے کہ جانور کی جتنی بھی اور والی ہو جائے اس پہ کوئی بھی حکم نہیں لگتا تو اس سے مطالبہ کرنا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو یہ ہے شریعت یہ اس کی معصول میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اختیاری کام جو ہیں اس کو کرنا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے خدا اس کا پابند کرتا ہے اور اس کو توضیع طلبی میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے اور پھنستے یہاں آ کے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا ہے تو مجتہد جب اپنے اجتہاد سے قیاس کے ذریعے کوئی حکم ثابت کرتا ہے تو جو حکم ثابت کر رہا ہوتا ہے قیاس جو حکم دے رہا ہوتا ہے یہاں پہ پہنچ کے اللہ کی حاکمیت پھر کہاں چلی گئی وہ تو قیاس سے ثابت کیا اور صاحب فوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ذہانت میں اس سے نکلے ہیں بڑے آرام سے نکل گئے ہیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قیاس سے ہم حکم لگاتے نہیں ہیں بلکہ جو چھپا ہوا حکم تھا ہم اسے ظاہر کرتے ہیں قیاس حکم کو ثابت نہیں کرتا قیاس حکم کو ظاہر کرتا ہے اور قیاس سے اللہ نے بھی کام لیے یمن کے عیسائی آئے اور انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ والسلام جو تھے وہ ماں سے پیدا ہوئے اور اللہ اور اور ان کا ہم اللہ کو ان کا باپ سمجھتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ والسلام کے والد ماں اللہ اس پر اللہ کا خدا نہیں ہے پھر کون ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی خدائی اسی سے ثابت ہونی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے نا تو پھر آدم تو دو راہ خدا ہونا چاہیے کہ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی نسل عیسیٰ مسئلہ آدم اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جسے آدم کی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پہ قیاس کر کے حکم جو چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر کر دیا تو قیاس وہ کہتے ہیں جب وہ کہا کرتے ہیں تو کتاب و سنت کو دیکھ کر ایک مسئلے کو دیکھ کر اسی پہ نظیر اس کو بنا کر مثال بنا کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ حکم دے نہیں رہے ہوتے بلکہ حکم اس میں چھپا ہوا تھا اس کو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے حکم مطالبہ اللہ کی طرف سے اگر مطالبہ ہو کئی طور پر لازمی طور پر تو وہ چیز بن جاتی ہے فرض عقیم السلام نماز قائم کرو فرض ہو گئی اور مطالبہ ہو اللہ کی طرف سے اور لازم نہ ہو تو وہ مستحب ہے قرآن بھرا پڑا ہے احکامات سے اور قرآن کے سارے احکام برابر نہیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو من شاہد منکم الشہر سن تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھیے فرض ہو گیا نا اور اللہ ہی کہتا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرو قرض کا تو اسے لکھ لیا کرو اب یہ قرض کا لکھنا فرض تھوڑا ہی ہے ہے خدائی کا حکم وہی جبریل وہی قرآن ہے لیکن وہاں پر مطالبہ روزے کا فرض ہے اور یہاں پر مطالبہ مستحب ہے بہتر ہے تو مطالبہ ہونا چاہیے خدا کی جانب سے اور خدا جب مطالبہ کرتا ہے اور وہ مطالبہ کا کئی اور حتمی ہوتا ہے اس میں طلب میں تو پھر وہ فرض بن جاتا ہے اور مطالبہ ہے لیکن خدا اسے لازم نہیں کرتا تو وہ مستحب ہو جاتا ہے اسی طرح کسی فیل کے ترک پہ اللہ کہتا ہے کہ اس کام کو نہ کرو اور لازمی قرار دیتا ہے کہ نہ کرو تو یہ فیل حرام ہے بالکل منع فرما دیا ایسے نہ کرو اور اللہ اس کام کو کہتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات صدقات ہونا اور عورتوں کو ان کا حق محض دو لازم ہے فرض ہو گیا نا اور اللہ لے فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہو جائے شوہر کا تو اس عورت کو ایک سال تک اس کے گھر سے نہ نکالو عدت چار مہینے دس دن ہے عدت تین مہینے ہے عدت یہ ہے کہ اس کی اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے ساری عدتیں نہیں ہے اس کے وجود خدا کہتا ہے ایک سال تک گھر میں رہنے دو یہ کوئی خدا نے جو مطالبہ عورت کے لیے کیا ہے یہ فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے سفارش کے درجے میں کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ اس خاتون کو ایک سال کے لیے رہنے دو تو اگر کوئی عزت پوری ہوتے ہی وہ کہتے ہیں جناب آپ اس گھر کو چھوڑ دیں عزت پوری ہوتے ہی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے چلی جاتی ہے کوئی اس پہ گناہ نہیں اس لیے کہ مطالبہ فرض نہیں تھا مطالبہ فرض ہوتا ضروری ہوتا اللہ نے کہا یہ کام تو فرض ہو جاتا اللہ نے کسی سے روک دیا ہے ضروری ہے رکنا وہ حرام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بہتر ہے کر لو ہے اللہ نے کہا کرو لیکن بہتر ہے مستحب ہو گیا اللہ نے کہا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسے لازم کرا بھی دیا یہ وہ چیز ہے جس کو فکا کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہو جاتا ہے اس لیے حرام جو کام ہے فکہ نے دس قسمیں اس کی لکھی ہیں اس سے بھی زیادہ جو لوگ قانون کی پیچیدگیوں کو نہیں جانتے انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے پورا ایک قانون دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا مثلا یہ کہتا ہے کبھی کبھی بالکل حرام کا سیگا استعمال کرتا ہے کہتا ہے غر مت کو حرام کیا ہے اللہ نے تم پر چیز حرام ہو گئی مطالبہ ہے خدا کی طرف سے اور ضروری ہے صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز واجب ہے اب فرض اور واجب میں کیا فرق ہے فرض اور واجب میں فرق عمل کچھ نہیں اسی لیے ہنفیوں کے علاوہ کوئی واجب مانتا ہی نہیں شافی ہمبلی مالکی یہ سب سے فرض مانتے ہیں فرض مانتے ہیں یا سنت مانتے ہیں بس وہ کہتے ہیں واجب کوئی چیز نہیں حنفی فکاہا نے اس کو کیٹیگرائز کیا حنفی فکاہا کہتے ہیں دعوی اور دلیل دونوں اللہ کی طرف سے قطعی ہوں یا دعویٰ اللہ کی طرف سے ہو اور اس کے دلائل ایسی حدیث متواتر سے ہوں کہ اس حدیث کو رد نہ کیا جا سکے تو یہ وہ چیز ہے جو فرض ہے مثلا موضوع پہ مسا کرنا یہ موضوع کا مسا ہے کیا قرآن تو کہتا ہے پاؤں کو دھو لو اب چمڑے کے موزے پہن کے مسا کرنا خدا کا جو حکم ہے دھونے کا اس میں ریلیکسیشن دینا ہے اور اللہ کے حکم میں ریلیکسیشن ایسی آسانی سے دی نہیں جا سکتی امام ابو احمد اللہ نے فرمایا اسی صحابہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مجھے ملی اور گواہی ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پہ مسا کیا تھا تب جا کر میں نے فتویٰ دیا کہ موضوع پہ مسا جائز شیعہ سے جائز نہیں کہتے شیعہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے دھونے کا تو تم کہاں سے مسا کر رہے ہو ہم کہتے ہیں صاحب وہ کہتے ہیں مانتے اس لیے ان کے ہاں مسح کا موضوع پہ کوئی تصور ہی نہیں اور حنفی بھی کہا کہ ہاں ہے اور جب حدیث متواتر نہ ہو خبر واحد ہو خبر عزیز ہو اور قطعی حکم اللہ کا ہے لیکن اس کے مقابلے میں دلیل اس کی احادیث سے مل رہی ہے تو وہاں پر حنفی فقہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے اور فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا گمراہ ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا یہ فرض اور واجب میں فرق صرف احناف نے کیا اور کسی نے نہیں کیا حرام چیز میں اللہ کبھی صاف کہہ دیتا ہے کہ برے مت لی تم حرام ہے یہ چیز بس ختم قرآن میں کئی چیزوں پہ آئے المیتا علیہ اللہ نے حرام بھی کیا ہے تمہارے لیے مردار کا گوشت کھانا وہ دم اور خون کا پینا و اور سور کا گوشت یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا حرام ہے کرنا ایک جگہ حرمت علیہ مہاتم حرام کیا ہے اللہ نے تم پر کہ تم اپنی ماں سے نکاح کرو بیٹی سے اس سے اس سے اس سے خدا نے سارے رشتے گنوا کے کہا حرام ہے یہ تم پہ خدا اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کہتے ہیں کبھی حرام چیز کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لکم یہ چیز تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے فائدہ اس کا بھی وہی ہے کہ وہ حرام ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ تم حق مہر دے کے پھر اسے جبرن چھین لو حق مہر ادا کرو طب نہ لگوں اور اگر تمہاری بیوی اس حق محت کے پیسے تمہیں لوٹا دیتی ہے فکلو فکلو ہنی امریہ بڑے اطمینان سے خوشی کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کر لو کھاؤ پیو وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے لیکن اللہ نے جائز ہی نہیں قرار دیا کہ تم حق محت کے پیسے جبرن اس سے واپس لے لو تو اس لیے قرآن کبھی کبھی تو اسے اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ لا ڈلو رکھوں یہ جائز ہی نہیں وہ چیزیں جن پہ حد جاری ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہیں قرآن اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ وہ, وہ چور اور چورنی فکتا ہوا ایڈیا ہوا ان دونوں کے ہاتھ کاٹتا ہے شرعی حد جہاں آتی ہے یہ کام کرا تک تو النفس اللہ حسرت اللہ اللہ بلا خبردار کہ تم نے کسی کا خون کیا اور کسی کو مارا جب تک کہ اس خون کی اجازت خود اللہ نے اس طرح بھی آتا ہے حرام چیز جن افعال پر قرآن نے کفارہ مرتب کیا ہے وہ بھی حرام ہے کفارہ کس میں مرتب کیا اللہ نے جان بوجھ کے روزے کو توڑ دینا کوئی عذر نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں پیاس لگی اور قابل برداشت ہے اس کے باوجود پانی پی لیا اور روزہ توڑ دیا بھوک لگ رہی ہے تو برداشت کرو تھوڑی دیر کے لیے مرنے کی صورت ہو جائے بھوک اور پیاس سے اس میں تو گنجائش ہے شوگر ہو گئی اس کے لیے گنجائش ہے اس کے لیے ہٹا کٹا اس لیے کیا مسئلہ ہے اس میں اب وہ جو روزہ توڑ کر اس پہ شریعت نے کفارہ مقرر کیا جب کفارہ جن چیزوں پہ شریعت مقرر کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فعال یہ کام حرام ہے بیوی بی کے متعلق یہ کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو اللہ نے کہا یہ حرام ہے اور اللہ نے فرمایا جو ایسے کہے گا اسے چاہیے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے فتح رقبتی یا پھر غلام آزاد کرے صرف تین مسکینا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر وہ روزے رکھے قسم ہے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم ہے میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کرتا ہے قسم کو توڑتا ہے خدا نے کفارہ مقرر کیا اللہ نے کہا کہ تین روزے رکھنے ہیں مسلسل یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ جتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ مقرر کیا گیا ہے یہ بھی حرام ہے جن چیزوں پہ خدا نے کہا ہے آخرت میں عذاب دیں گے یہ حرام چیزیں اللہ نے فرمایا ہے بہت چیزوں پہ یہ کرو گے آخرت میں عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح المنی نول مکمنات اور وہ لوگ جو ایمان والی مردوں یا عورتوں کو تنگ کرتے ہیں سملنگ یتوبو اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے ان سے معافی بھی نہیں مانگتے جہنم ان کے لیے جہنم کی سزا خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا ہمسایوں کو تنگ کرنا کسی اور کو تنگ کرنا اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے ایسی جا کے اس اس آدمی کو ذلیل رسوا کرنا معاذ اللہ اللہ نے کہا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک پھر ہم سے عذاب الحریق ان کے لیے جہنم آپ کی سزا ہاں مگر اس سے توبہ کر لی اور توبہ وہ بھی پھر پڑوسی سے معافی مانگے گا تو تب بات ہوگی نا کیونکہ حقوق و لباس اس سے ضائع کر دیے تو اس لیے جہاں پر اخروی سزا کی خدا نے دھمکی دی ہے وہ بھی اور جہاں خدا ایمان کی نفی کر دیتا ہے یہ حدیث میں مسلسل ایمان کی نفی آئی ہے کہ یہ ایسا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو واجب ہو گیا نا فرمایا مومن حضور صلی اللہ نے پوچھا گیا بستیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے رسول مومن خدا کی نافرمانی گناہ فرمایا ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے رسول مومن جھوٹا فرمایا جھوٹا نہیں ہوتا مومن جھوٹ نہیں بولتا حضرت البنا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پہ غور کیا جائے تو اس زمانے میں کتنے پرسنٹ مومن بچ جائیں گے باقی ہاں مومن جھوٹ نہیں بولتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور صبح سے شام تک زندگی کے جتنے معاملات خاص طور پہ مارکیٹس میں جو چلتے ہیں وہ سوائے جھوٹ کے اور کیا چیز ہوتی ہے اس لیے جہاں ایمان کی نفی کرا دی گئی اس کو کہا جس کام کو اللہ نے کہا یہ گناہ ہے رجسن سن ہے اس من گنا ہے فس اللہ نے کہا یہ میری حد کو توڑنا ہے یہ سب کے سب کام حرام کے درجے میں آتے ہیں کہیں اللہ حرام کے لیے یہ کہتا ہے نہ کرو اجتنبو قول الزور دیکھو جھوٹ نہ بولنا یہ جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن نے دو چیزوں کو جمع کر دیا ہے اللہ نے کہا وجت نبو من الاوسان اور بتوں کی عبادت گندگی ہے اسے چھوڑو وجت قول الزور اور جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دو کیونکہ وہ بھی جھوٹی کر رہا ہے نا رزق اللہ دے رہا ہے نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے مالک نے پیدا کیا اور عبادت اس بت کی کر رہا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ تو وہ بول رہا ہے عملی جھوٹ ہے اس لیے اللہ نے جھوٹ اور شرک کو برابر ایسے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تشریح کے طور پہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ آئے اور آپ نے تمہیں پتہ ہے آج رات اتنا سخت حکم نازل ہوا ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ سے کہا کہ شہادت بشر جو آدمی ہماری امت میں جھوٹی گواہی عدالت میں دے گا وہ مشکل شرک کیا اس یہ ایک نظام عدالت کا کہیں ٹھیک ہو جائے گواہی ٹھیک پڑنے لگے تو ملک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گواہی کے لیے آتا ہی کوئی نہیں اس سے کہ اسے پتا ہے آج میں نے گواہی دی تو کل میرے لیے مصیبت بن جائے گی اور فرمایا آج رات اللہ نے شرک کو اور چھوٹی گواہی دونوں کو برابر کا گنا قرار دے دیا یعنی شرک جتنا گنا ہے اتنا بڑا یہ بھی گنا ہے اس لیے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا یہ ساری حرام کی قسمیں ہیں آپ نے ان پہ غور نہیں کیا جنہیں ہم نے منع کر دیا تھا کہ آپ کے خلاف بیٹھ کے سرگوشی نہیں کریں گے من سلاثت اللہ اور لوگوں تم تین آدمی بیٹھ کے جب مشورہ کرتے ہو نا چوتھا اللہ ہوتا ہے اور پانچ آدمی بیٹھتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے بلا ادنا منظالک اور اس تین سے بھی کم ہو جاؤ یا اس زیادہ سے زیادہ کوئی تعداد تم متعین کر لو اللہ ہوا معاکم مگر اللہ پھر بھی ایک ہے جو تمہارے ساتھ پانچ ہیں تو چھٹا اللہ ہے چھ ہے تو اللہ ہے ایک ہزار ہے تو ایک ہزار ایک پہ اللہ اس لیے اللہ نے کہا جو چوری چھپے سرگوشیاں کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں سب غلط کرتے ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار قتل کے مشورے میں شریک نہ ہونا اور جو قتل کے مشورے میں شریک ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قتل کر دیا اسی لیے اللہ کہتا ہے اللہ من امر صدا کے دن او معروف ہاں تم لوگ مل بیٹھو آپس میں مشورہ کیا کرو ان کاموں کے متعلق جو نیکی کے کام یا ان کاموں کے متعلق جو تم نے صدقہ کرنا ہے گھر والے بیٹھ کے دس ہزار روپے کہاں بھیجیں کہاں صدقہ کریں کوئی کہتا ہے دس ہزار میں سے دو ہزار تو اپنے خاندان کے لیے رکھ لو آٹھ کر دو دوسرا کہتا ہے آٹھ نہیں چار کر دو تیسرا کہتا ہے بارہ ہزار کر دو یہ سب آپس کی باتیں ہیں نا اللہ ان چیزوں کو کہتا ہے اس لیے حرام جو کام ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ ساری چیزیں نام ہے شاہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے چیزیں یا حرام ہیں مکرو ہیں مباح ہیں اور مندوب ہیں یہ پانچ قسمیں ہیں کہ انسان کے اعمال ہیں انسان کی یہ لمٹس ہیں ان میں رہ کے اپنے آپ کو پابند کرے گا تب جا کر انسانیت آئے گی یہ تیسری چیز ہے اور چوتھی چیز آگے انشاءاللہ اس تیسری پھر بات کریں